جی مسئلے حل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس ناچیز جتنے ذرے میں وہ سمجھ پا ان مسائل ایک مسئلہ جڑا اج کا موضوع ہے سکون بننا وہ ہے توفید اور حقیقت یا عنوان ہے اپلو یہ اور نام بھی ہو سکتا ہے تبسل تبسل اور اشراق میں فرق یعنی ایک کے وسیلہ بنا ایک کے وسیلہ بنا کے شرک کرنا وسیلہ بنا مسلمانوں کا کام ہے وسیلہ بنا کے شرک کرنا مسلمانوں کا کام ہے ایک ہی موضوع مختلف عنوان نے تعبیر نے پاوے ان کر لو ان کر لو ان کر لو مطلب سارے میں مدت دراز اس پریشانی کا شکا دیا کلام جڑا ہے وہ بڑا عجیب منتشر ویچا لیکن للہ بزرگ نے سمجھایا ہوا سمجھ نہیں سے آ رہا اللہ تعالی نے وہ سمجھ تک سامنے پہنچا ہوں میں بڑے ہی اعتماد بڑے وسوخ کہہ سکتا کہ توحید اور شرک کے مسئلے ناچیز نال کوئی بندہ آن کے کلام کرے جنا مرضی اس مسئلے کو قابل شمار ہوتا ہو تو میں ثابت کر دیا گا چمکی مار کے اللہ سونے میں فضل لال سنی مسلمانوں کو شرک والی روایت ہے سٹیج پر ہے محضور ہو گئے ناچیز کے بیان میں علمی الفاظ بھی بولوں گا بالکل سادے بھی بولوں گا تاکہ سارے سمجھ آ پہلا میں آل علم کے واسطے گل گا کہ توحید اور شرک یہ بالکل نمی گل ہوں توحید اور شرک کا جڑا لفظ بولیا جا رہا یہ صحیح لفظ ہے توحید اور اشراک اتے شرک مصدر جڑا ہے نا وہ ہاتھ سے زوائد بولیا جا رہا ہے کیونکہ توحید دا مقابل شرک نہیں توحید دا مقابل اشراق لہذا شرک اصل میں اشراق تھا دو الفرا دی پہلا اور درمیان والا بھی شرکر یہ مسل سے زواد نہیں جس طرح کے لبیک ہے اصل میں البا جنگ کوئی الباب ہے تو حل سے زواد کے ساتھ لبیک لب بن گیا تسنی لبین بن گیا اضافت نہ لبیک بن گیا اسی طرح شرک جڑا ہے اصل اشراق توحید اور اشراق صحیح تعبیر ان توحید و شرک جی میں چلتا ہے پیا اصا اوی چلا ہے تاکہ سارے نو سمجھ جائے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں پہلے میں اجمالن دساں گا کہ توحید اور شرک کی بنیاد کی پھر اگے کرا گا اجمالن دسن کا یہ فائدہ ہونا ہے کہ ہر ذہن نے انہوں قبول کر لینا تفصیل پاوے لمی ہون کسی نو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن جڑا لبے لباب کا اصل مقصد ہونا ہے مغز وہ ان شاء اللہ توجہ توحید ہے اللہ تعالیٰ اشراق ہے اللہ تبارک و تعالی دے برابر من شریک بنا شریک ہمیشہ برابری میں جائے کر کے لوگ نوکر کے شریقا فرق سمجھتے ہیں اگر نوکر کوئی اگا بولن لگے نا کمیا جی تو تا شریق ہی بننے لگ پیا جوڑ کا بنتا ہے تو شریف بنتا توجہ ہے نا ہوں پرانے مجید فرقان حمید دستا ہے قیامت نو مشرق فری چڑ گے ایک ہون گے وڈیرے پیشوا ایک ہون گے تابے دار نکے نکے پیچھے چلن والے گرو تے چیلے کون جدو گرو چیلے اتنے فیچنگ گے نا انہیں جی ایسا پتا کی اصا بھی گمر جی دیکھا کی العالمین جس نے اچھا سب العالمین برابر کر دو چھوٹے آخر کے بڑے رب العالمین کے برابر کر دے جہے محبوب بنائی رکھے ہونا تو رب العالمین کے برابر کر دے ہوں اس آیت مبارک نے دسیا وہ برابر کرنے وہ مری چڑھ گے لیکن یہ ہوئی گل برابری کہڑی شہر برابری کر دے جتوں مغالتا دور ہوا تو مسلمان خدا نال برابر کروے داتا علی ہجمیری کے دربار سے سجدہ بھی کر لے بھی رب نال برابر کرنے والا کہ جڑا عقیدہ برابر کرتا ہے وہ نہ رکھے تو سجدہ کر کے آ جائے گا تو گناگار یہ مشرق نہیں لگا رب نے برابر نہیں کرنے لگا برابر کرنا وہ کسی ہوا نقطہ اگے سمجھا گا سجدے کرنے برابر نہیں ہو جاتا اگر برابر ہو جاتا تے فرشتے آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کر دے اللہ تعالی حکم نہ فرماؤں گا اگر نال بندے رب نے برابر ہو جاندے خالی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو والدین اور برا سجدہ نہ کر دے خرو لہو سچ خرو جو اگر یہ کوئی کہے یہاں سجدے سے مراد ویسے تعظیم ہے کہ اللہ نے جڑا لفظ خرو کا بولیا انہیں یہ کباڑا ہی کر چڑیا کیونکہ خرو کا مان ہے اللہ فرو لہو سجدا دس رہے نے مبارک لفظ سجدہ ڈگ کے کیتا ہے لہذا جنو سجدہ آخر نے اسی طرح کیتا ہے تا کر کے محدث ابن اپنے کثیر کے حوالے نال تفسیر عثمانی شبیر احمد عثمانی مذہب جو بند کے شیخ الاسلام شمار ہوتے ہیں حضرت لکھا تفسیر عثمانی نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو یہ سجدہ حقیقت تن ہوا ہے متا رکھ کے زمین کے ہوا ہے اور پچھلیاں شریعت جائز سی نبی پاک کی شرح انداز تخاطب جڑا ہے نا اگر میرا تو بدلیا دیکھو اس کو کوئی دھوکھا نہ کھایا جائے یہ بھی بدلیا گل سمجھا جی بھائی بار سورت بات کو سمجھنا میری گل سمجھنے والے سمجھ گیا بعد تخاطب جو ہے نا ہاں تو وہ تھی کیونکہ پرانی آدت کوئی گل نہیں تو بھائی گزارش یہ کہ اس مقام نو سمجھو یہ میں کئی دے سوال دا جواب دے دیتا ہے کہ یار آدم علیہ اسلام تفسیر جلالین شریف قول لکھا ہے قول ہوتے رہتے ہیں میں رکھنا ہے لیکن حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہوتی ہے کسی وڈے امام کا بھی کسی گل سے نہ پہنچنا کوئی بڑی گل نہیں آتی اللہ تعالیٰ چھوٹے نو پہنچا جنا کیا کہ اتنے سجدہ نہیں بس تعظیم کا ایک انداز مراد ہے ہاں؟ قرآن کی یہ نس بتا رہی ہے ہر رو لہو ساد ہر رو لہو ساد گر پڑے ہوئے حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے ہررو کا پہلا اضافہ دس پیا کہ متھا ٹیک سجدہ کیتا والدین نے اور براہ نے کیوں کہ اس وقت کا رواج تھا اس رواج کے مطابق نہیں ہوا اور رواج جائز کی شریعت انہوں نے جائز رکھا گیا تا کر کے اس کی ممانت نہ کی حضرت یوسف نے بلکہ عجیب گل لیا ممانت کی کر دے وہ تو کرن والا رسول ہے حضرت یعقوب پیغمبر نہیں سن اگر یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام مسجود نے تے سجدہ کرن والا رسول ہے ہوں کیویں آخیے کہ رسول کو شرک کا کام ہوا معلوم ہویا خالی رواج کی گل بھی نہیں سی یہ شریعت پہلے جائز لگا ہوتا یعنی مت کوئی یہ سمجھے کہ یار اس لیے کافر بادشاہ مشرتا سی وہ ملک رواج ہونا رواج کے تحت ہونا توبہ توبہ توبہ پتر تو رواج نال نہیں چلیا حضرت یوسف علیہ السلام جی رواج نال تر پہ جیل ضرور جانا جیل جو گئے نے معلوم ہوا رواج کی مخالفت کی جی پتر کی ہے تو رسول پیغمبر باپ ہو کے کیوں نہیں کرے معلوم ہویا ہے سمجھنا خالی جا کے سجدہ کیتا کہ مشرق ہو گیا تو مشرق ہو گیا تو مشرق ہو گیا غلط ہے شریعت نو صحیح نہیں سمجھا گیا حقیقت یہ خالی سجدے شرک نہیں ہونا شرک اس عقیدے نال ہونا ہے جڑا نا چیز نے ہوں تے سامنے توجہ سمجھ تو پہلا دو گلا سمجھنی ایک سمجھنی اللہ دی شان خاص شان استغنا تام مکمل بے نیاز ہونا ہر لحاظ ہر لحاظ بے نیاز ہونا غیر محتاج ہونا یہ وہ شان ہے دوسرا توجہ ہر لحاظ محتاج ہونا نیاز مند ہونا یہ مخلوق کی شان ان اللہ غنی الفقراء بندے ہو ہو تسان محتاج اللہ بے نیاز اللہ بے پرواہ اللہ غنی اللہ مستغنی استغنا تام اس کی شان ہے تو مکمل محتاج ہونا بندو یہ سمجھ آ گئی توجہ ہوں بے پرواہی کا کچھ حصہ مخلوق کے سمجھنا مخلوق کی محتاجی کا کچھ حصہ ادھر سمجھنا رب آر پاس یہ شرک کی بنیاد نہیں بنتا کی بنیاد کی بن رہا ہے وہ بے نیازی سمجھ لینی مخلوق کی مطلب فلانی مخلوق بے نیاز ہے تے محتاج سمجھ لینا رب نو تھوڑا جا پاوے پورا نہ کہ کسی نہ کسی گل رب ان محتاج جدو بے پرواہی ادھر تے محتاجی ادھر سمجھ رب نے بنا لیا برابر توجہ نہیں فرمائی نے وہ نہیں آکڑتا جی نوکر آکڑ لگے تو پھر اگلا آتا یہ مطلب یہ کھانا بیٹھا تیرا وسنا بیٹھا نوکر کو یہ کہہ کے چپ ہوئے کینڈے چ جی روی ولی وزیر شریک بن کی کوشش نہ کری تے سامنے بولن لے پیا سن لگا جی بن گیا یہ گلا کر کے دس کا نظام وہ حقیقت سمجھ آئی اللہ تعالی نے دین کو دنیا کے مطابق پیدا فرمایا اور دنیا کو دین کے مطابق پیدا فرمایا ادھر سمجھو گے وہ سمجھ آئے گی ادھر سمجھو گے وہ سمجھ آئے گی سمجھ نہیں لگی ہوں ادھر رب بے نیاز بندہ نیاز مند رب سمجھ آ رہے گی اللہ محتاج نہیں مکمل بے نیاز مخلوق ہوں جی ادھر محتاجی ادھر سمجھو تو ادھر بھی بے نیازی ادھر سمجھو کیا مطلب یہ سمجھو کہ مخلوق فلانی مخلوق کسی کام میں کسی گل تو بے پرواہ ہو گئی ہے تو او مخلوق دا کسی گل محتاج ہو گیا جدو یہ عقیدہ رکھو گے اس عقیدے اندر, اندر رکھو خالی عقیدہ رکھو تے عقیدہ مشرکانہ بندہ مشرک اور اگر یہ عقیدہ رکھ کے سجدہ کرو رکوع کرو تعظیم کرو قربانی کرو خوش دو عبادت بن اگر کوئی تعظیم دا عمل اس نیت نال کرو تو عبادت بن گئی اگر اس نال عمل نہ رلاؤ تو پھر بندہ عقیدے کے لحاظ مشرق ہو گیا تو ایک عقیدہ مشرے ایک عبادت مشرے عقیدہ یہ ہوئی یہ مشرے عقیدہ ہو گیا اس عقیدے تعظیم کرے کوئی عزت والا کام کرے تو وہ عبادت بن گئی مشرق اگر توجہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ کٹ دے تو پھر ویچا گے شریعت ہوں جیڑی تعظیم کرے گا اجازت ہے اس کی یا نہیں اگر ہے تو پھر حق تعظیم اللہ دے ذریعہ بن جائے گی اگر نہیں اجازت تو وہ حرام ہو جائے گا وہ حرام سے گناہ کبیرہ ہو جائے گا سجدہ کرے گا تاوی حرام رکوع کرے گا تاوی حرام لیکن مشرق کافر نہیں بننا کیوں نہیں بننا کیونکہ اصل عقیدہ جہا ہے جہد بننا سی وہ نہیں رکھی کھڑا مزید جس اجمال ہے نا اہل علم واسطے بھی استغنا بے نیازی مخلوق میں سمجھنا مخلوق کی بے محتاجی خدا خدا میں سمجھنا یہ ہے اصل شرکیہ عقیدہ یہ نہ ہوئے جس طرح کی تعلیم کرے اگر شریعت اس تعلیم کی اجازت نہیں گناہ ہے مشرق نہیں اور اگر ہے تو اس نال سمجھو اللہ کی عبادت ہو تعظیم مخلوق دی ہونی عبادت کیوں عقیدہ شرکیہ ہے نہیں اور جو تعظیم پہ کرتا ہے وہ امر کے مطابق پہ جب تعظیم اس کے عمر کے مطابق ہو وہ اللہ کی بن جائے حادثت مولا علی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے تھے اور تصا اپنے والدین کرتے ہو کوئی پوچھے تو آٹھ بکرا کے گھر تمہارا مالک صاحب کا کوئی آ بکرا کے گھر آخر میں امی جی آس رکھا کوئی آ گاہ کے گھر رکھی وہ جی میرے نانا جی فوت ہو گیا سر میں نانا جی کی گاہ رکھی نانا جی کی گاہ کہہ دے اسی طرح اگر ہاؤس بات کا کہہ لے آنے والی جب بکرے جانور پالتے سن آدھے سن تو بھی پاک آستے وہ مقصد نہیں ہے میں قربانی کر کے حضور کے نام کا حضور نو پیش کروں گا سواب اسی عمل اللہ تعالیٰ میرے دا کیونکہ میں یہ کام اس کے امر کے مطابق کر رہا ہوں اور شرک والا عقیدہ میرے میں ہے Yeah! اسی وجہ میں اگلے دن گزریا شوجا باد ایک مدرسہ لکھا سی مدرسہ حسن بن علی کسی مدرسے کا نام معاویہ میں فل جان کمال بکرا مدرسے کے بکرا باہر سمی کو پاک بیٹھ شرک ہو جائے پورا مدرسہ سو بکرا بھی ہونا سارا ہی حسن بن معاویہ کا بن گیا وہ حسن بن علی کا بن گیا وہ معاویہ کا بن گیا وہ ابو بکر صدیق کا بن گیا یہ نام نسبت رکھنے کیوں شرک نکلا ہوں کہ بارہ ادھر ویکو ہوں بنیاد سمجھیے کہ نہیں استقلال ہٹائی اور سمجھنا بات کو کئی حضرات کہتے ہیں استقلال یہ توحید تو شرک میں فرق کرتا ہے میں بھی اتفاق کرتا ہوں استقلال ہٹائی ہوتا ہے اور فرق کرتا ہے لیکن پھر آگے جا کر اختلاف ہوتا ہے استقلال عطائی کی تفسیر میں استقلال عطائی کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں اختیار کل کچھ لوگ کہتے ہیں اختیار کل مختار کل جب مانو گے نا تو پھر بنے گا یہ استقلال عطائی اور شرک میں نے کہا نہیں نہ کل سے نہ جر سے نہ کلی سے نہ جدی سے اصل بات یہ ہے کہ محتاج جب خالق کو کسی درجے میں مخلوق کا سمجھو گے اور مخلوق کو کسی درجے میں مستقل مانو گے تو یہ ہے لا کر عقیدہ شرکیہ اس سے تو بھائی او فراؤن سی فراؤن لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے اختیار جزی مانتے تھے اس کے باوجود مشرق تھے اگر استقلال عطائی کی تفسیر اختیار کلی کے ساتھ کرتے ہیں تو مشرق کو خدا ماننے والے نمرود کو خدا ماننے والے مشرق نہیں ہونے چاہیے حالانکہ وہ پکے مشرق ہیں تو معلوم ہوا اختیار کلی جزی کوئی چیز نہیں اصل بات یہ ہے کہ مخلوق نو جدو کسے درجے جان کے سمجھو گے بے پرواہ اس ذات کو تے ذات نو سمجھو گے کسے درجے وچ محتاج اس مخلوق دا تے پھر تسا خالق مخلوق نو خالق دے برابر کیتا خالق نو مخلوق دے برابر کیتا تے برابری اے چلدا ہے شرک آگے سمجھ کے نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اجمال ہے یہ خلاصہ پہلو سمجھا دینا اگر نہیں سمجھ آیا تو میں بیٹھا ہوں پھر سمجھا سکتا چر دل چاہے کے نہ بیٹھے میں اگلا نہیں جانا کوئی کسی دیر کا بندہ بیٹھا وہ آ کے میری سمجھ نہیں آئی میں ذمہ دار ہوں میں کیوں زور اس گل میں قسم میں جو قبضہ قدرت مل جانے یہ یہ تک بہت لوگ نہیں کا بھائی پہنچتے قدرت آدمی لیکن بہت گھٹ لوگ پہنچتے ہیں ان شاء اللہ یہ سوکھا ہو جانا ہے کہ جہاں ماں تھی سارے رہے توجہ سونا ادھر ویکو ہوں آ گیا تفصیل تفصیل ایک ہے کی صفت شان تخلیق پیدا کرنا بولو کیا کرنا پیدا کرنا دوسرا ہے تدبیر تخلیق تدبیر تخلیق کا مان ہے پیدا کرنا سے سے ہس آدم وجود شان ہے سارے مشرق سوائے دو ٹولیا میں ایک ٹہری ایک مجوسی یہاں دو کھڑ لو باقی مشرق مانتے ہیں کہ خالق صرف ہے گل سمجھنا دہریے کہتے ہیں زمانہ خود خالق ہے اللہ نہیں زمانہ ہے بس یہی زمانہ ہے اور اپنے آپ کا ٹوٹا رہا ہے انہیں دہر کو خالق پر بنا مجوسی ہیں دو خالق ہیں ایک نیکی پیدا کرتا ہے ایک برائی ایک شر ایک خیر خالے کے شر وہ کہتے ہیں اہرمن جنوب آتے ہیں شیتان خالے کے خیر وہ کہتے ہیں جزدان کی کہتے ہیں جزدان وہ کہتے ہیں دو خالق نے ایک شر بنائی جاتا ہے ایک شیطان دے شیطان دی قوم نو آہرامان بنا باقی جڑے نیک لوگ ہیں نیکیاں والے نے یہاں نو کون بنا ہے یزدان خالق دو مان باقی سارے دے سارے خالق ایک ہی مانتے ہیں بھاوے بوٹان کی پوجا کر کے سر کام جو مرضی فراؤن ورگے بھی ہوتا ہے خالق ایک ہی توجہ نہیں کر پائی لیکن اگلی شہر تدبیر تدبیر تدبیر دا مانا دو مانے ہوں تدبیر ایک مانا شہر توجہ شہ کی ضرورت نو پیدا کرنا شہ کی ضرورت نو خلق ما يصلح الامور مع العلم بها جتنے جاندار ہیں انہوں دی اصلاح اور بہتری واسطے لوڑ واسطے جو بھی شہ چاہیے انہوں پیدا کرنا علم دے نال یہ تقریر کا پہلا مانا ہے لیکن یہ بھی پیدا کرنا ہے تے پیدا کرنے سے اختلاف کو نہیں کسی کا تدبیر اس معنی بھی اختلاف قرآن کا فرماند ہے جہے بدھ کی پوجا کرنے والے نے پوچھو کون چلا تعلق تدبیر کون کرتا ہے امور بھی تو سارے آخر گے اللہ ہی کرتا ہے یعنی اسی معنی میں جا پہلا پیسہ تدبیر کا ایک ہونا ہوتا ہے لوڑ والی شہ لوڑ والے تک پہنچا دینا ایساد اور ارشاد علمی لفظ کیا مطلب کہ جیڑا لوڑ والا شخص ہے جیڑی شہر کی لوڑ ہے اتے تک پہنچا دینا بھائی پی شابش لو یا گئی یہ ہو گیا یا یہ کڑک نو بندے تک پہنچا دینا یا بندے کو کڑک تک پہنچا دینا یہی راہ تک کر نہیں لگی یہ تدبیر خاص مخلوق تدبیر نہیں پائی جاتی نہ کافر منگتے ہیں اس نو غیر راستے وہ کہتے ہیں اللہ واسطے لیکن جی تدبیر ہے نا لوڑ والی شہ تک بندے نو پہنچا دینا یا لوڑ والی شہ نو بندے تک پہنچا دینا تدبیر اس معنی میں یہ مخلوق نو بھی اللہ تعالی نے عطا کی والدین تدبیر کرتا ہے گھر چلا ہے متبر ہے وہ بھی اپنے گھر کا لیکن اسی معنی میں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا گندم نو نو پانی کوئی لوڑ نئی شہ پیدا نہیں کرتا لیکن اینا ضروریا شہاں لیا کے گھر رکھ سکتا ہے جی جوگا نہ ہوگا تو گھر نو لے ہے تو ہوٹل سے والدین گھر چلا ایسے مانے مدرسہ چلا ایسے مانے پیر مریدا چلا ایسے مانے یہ تدبیر اس طرح کی اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے پرانے مزید فرشتہ نو فرمایا ہے فرماندہ فل مدب تیرا پیا ہے فرشتے کئی کام کی تدبیر کر دیا اور جان کھن والا فرشتہ ہے کی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما ہے حکم کیتا اس رات موت مارنا انہیں پیدا کیا لیکن یہ پہنچایا اتے تک سبب بن وہ علت ہے سبحان اللہ اسباب ایک سبب ایک علت سبب علت فرق سبب تے مسبب کے درمیان علت کا واسطہ ہوتا ہے علت اور معلوم کے درمیان کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہوتا مثال دینا اولاد والدین سبب نے علت رب جب تک رب کا کی مطلب اس کا امر امرا حکم حکم سبب پایا جائے والدین کا والدین کا سبب پایا جائے لیکن اس کا امر نہ آئے اولاد نہیں ہو سکتی وہ آئے گا یہ مطلب ہے سبب اور مسبب تا وجود تا ہی مؤثر ہوں تا ہی فائدہ دیں جب اس ذات دا امر علت بن جاوے گا اور سبب دا محتاج نہیں ہوں علت سبب کی محتاج نہیں ہوں کر کے والدین نہ بھی ہوں بندہ بنا دینا ہے آدم اور کسی وقت باپ نہ ہو ماں سے پیدا کر دیتا ہے یہ دس گئے یہ اسباب ہے یہ فل جملہ پہنچنے کا ذریعہ تو ہے علت نہیں اصل اثر میرا ہی ہے گا تو ہوگے گا نہیں گا تدبیر دا تدبیر تو مانے ہو گئے لوڑ والی شہ پیدا کرنا ایک ہے لوڑ والی شہ تک پہنچانا یعنی وہ رابری کر دیں لوڑ والی شہ تک یا لوڑ والی شہ والے ضرورت مند تک دوسرے لفظ ضرورت مند تک ضرورت کو پہنچا دینا یا ضرورت مند کی ضرورت تک رہ گئی اس معنی میں تدبیر اتائی ہوں مخلوق نو اللہ تعالیٰ دیتی ہے فرشتے بھی نے مخلوق جیسے جیسے نظام جڑا چلتا ہے پیار اور یہ اسی کہنے ہیں جی والدین سبب حکم حاکم سبب ہے جی محکم سبب مرشد سبب فلانی شاہ سبب اس معنی میں لینے ہیں کہ یہ سارے مقبر نے اور تدبیر کا اس معنی میں اللہ تعالی نے یہ نظام اگے دتا ہوا ہے اس نالے چل رہا پیا تدبیر دوسرے معنی میں اتائی ہو گئی پہلے معنی میں اتائی نہیں مشرق بھی کہتے ہیں وہ کام ہے تے مومن بھی کہتے ہیں لیکن تدبیر دوسرے معنی میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حقیقت ہے اور بندوں کی طرف سے مجاد یعنی اکائی اکائی تدبیر اللہ تعالیٰ نے مخلوق ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہوں اگلی گل سمجھو ہوں وسیلے وسیلے بت بھی سمجھ آ جائے تبسل اور اشراق کا پتہ لگ جائے گا یہ جڑا انتظام سنبھالنا ہے نا تدبیر دوسرے معنی انتظام سنبھالنا گھر کا علاقے کا دے دکھ سکھ حالات دا یہ انتظام سنبھالنا جڑا ہے نا یہ تدبیر دوسرے معنی مومن سمجھتے ہیں کہ اللہ نے عطا کی ہے مشرق بھی سمجھتے ہیں اللہ نے عطا لیکن دونوں کا اس نقطے سے فرق ہوتا ہے مومن سمجھتے نے اللہ نے حکمت والدین حکومت نبی ولی انہوں کے سپرد جو کچھ کیتا فرشتیاں دے وہ محتاج نہیں انتظام چلا جڑا بنا سکتا ہے وہ چلا بھی سکتا سوا لکھ نبیا کسی نا نہ تو ہدایت دے سکتا سی تو ہدایت دینے میں محتاج نہیں تدبیر میں محتاج نہیں انتظام چلانے میں محتاج نہیں ہاں حکمت کے تحت بندوں کو عطا کر رکھا ہے مشرق سمجھتے ہیں جی نہیں کلے کول انتظام نہیں چلتا لہذا بنا تے سارا کچھ آ پیا لیکن چلا کی جدو یہاں کی آ تو لوڑ کچھ نہ کچھ ہو ہی آخر نا سارا نہ صحیح چلو این آخر مساج ہے اتنا ایک دے آخر ضرورت ہے ہے ہے جدو تو ہوں یہ کرو جی میں بادشاہ وہ ٹھیک ملک سارا ہوگا کہ چلا عملے کا مساج ہے جی عملہ نہ ہوگا تو کلے کول کے بت گئے وہ خود سمجھتے سن بے بکی جاہل سن وہ سمجھتے سن خدا بھی ایویں جی میں بادشاہ وہ سن کلے کول کولتا نہیں کہ جد چل نہیں وہ فرشتوں کا مساج آیا نبیا دساج آیا کا مساج آپ نے کچھ بنا لیا اس ذات نے دے نال انتظام چلازام چلانے چاہتا دیا بنا چاہیے نہیں لہذا ہوں ان کرو دو کام کرو ایک تو سیدھا انہوں راضی کرنے کی سوچو یہ آپ جب کیونکہ یہ ہیں اس ذات دے مددگار نبی ولی جنہ بھی وہ پوجا کرتے سن یہ نہ سمجھا جی کہ وہ بت کو ہی سب کچھ مانتے تھے مغالتا جی، جی، کبھی بھی یہ یہ کام کام نہیں کرنا کرنا کہ اپنے ہاتھ نال بنا کے میرا بے ہوئے نا وہ خدا نے گل کرنی انہوں تو تم ویچ کے تا دیر دس پاگل ہے وہی گل کرنی بکا رب سونا خدا گلا تو لیا وہ ایڈے نہیں سن وہ سمجھتے سن کہ جہے اصا بت بنائے نے یہ مورتیاں نے پچھوں کسی ہور دیا یہ تو مورتی یاد رکھنے چیتے رکھنے یہ رکھا اگے پچھے روح نے کوئی نبی روح کوئی بلی روح کوئی کسی بھی فرشتے پیچھے وہ اصل نے مورتیاں بنا دیں چند کی پوجا کرتے سن سن یہاں کی روح ہے سورج کی کرتے سن سن یہاں کی روح ہے پھر وہ مطابق چند سورج بڑا ڈر گئے جی سارے گبرا گئے جی اس کی اب پکاو بھی ہو گئی کیوں کہ وہ نبیا بلیاں روح روحہ اصل پوجتے سن یہ پوچرے نشانیاں رکھیاں سن نبیا والیا نو سارا کوئی سمجھی بیٹھے گل کتنے لیکن یہ یہ سمجھا کرنا سن وہ نبیاں والیاں پوجتے سن لیکن معنی سمجھتے سن اللہ تعالی نے تدبیر کا نظام انہوں نے سپرد کیا کلا نہیں چلا سکتا بادشاہ کے عملے مانگو یہ وہ مددگار نے وہ یہاں کا محتاج آ وہ سمجھتے سن محتاج رب اس گل چاہ الحمد للہ مسلمان سمجھتے بھاوے نبی ہوے بھاوے ولی ہوے وسیلا بنانا پر ہف کے مگر وہ یہ ہر طرح محتاج کے لیا گیا سرا سر دیر کی عبادت کرنے اس واسطے کہ اللہ بہادر شریف کی بار بہادر ساڈے سفارشی بنی اللہ دا تقرب قرب حاصل ہونا سن اگر کوئی سایت نال سوال کرے جواب یہ ہوئی ہے ماں نہ ہو دو منا کیا سا عبادت کرنے عبادت اتنا چیر نہیں ہو سکتی جنا چیر اے عقیدہ وچ نہ آئے کہ رب وحدہ الا شریک مولا انہاں دا محتاج تے اے مددگار نے او دے انتظام چلاون دے اندر او سجنا مسلمان اے سمجھدا ہے مومن اے سمجھدا ہے اللہ تعالی نے مخلوق دے سپرد انتظام کیتا ہے مگر عطا کیتا ہے حکمت دے تحت کیتا ہے رب نو لوڑ کوئی نہیں اللہ محتاج نہیں انہاں دا نہ رب دے اے مددگار نے اے مددگار نہیں بلکہ جڑی اے چھوٹے بنائے چھوٹے چھوٹے ایک کتوں کافی اجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء الهجاء مشرق جان کٹھے ہو کے سونے نبی سرور دے کول آئے آپ فرما دے رہے ہو کلمہ پڑھ لو سارا اجم تے سارا اجم تا تابے دار ہو جائے انہوں نے کیا دس کیا آپ فرما دے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کہنے لگے کیسی عجیب گل اجعل اللہ الہ واحد او انے خدا سن او ایک کیویں بن گیا ہے یہ تو بڑی عجیب گل ہے ساڈے ذہن وچ نہیں اوندی اے دی تفسیر مدر صاحب دیوبند تفسیر عثمانی انہاں دے محدث شبیر عثمانی نے لکھی سورت سورت شبیر احمد عثمانی یعنی اور لیجیے یعنی اور لیجیے تعجب نال کہہ رہے ہیں یعنی یعنی لیجیے اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا خدا کے سپرد کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی کرنوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے گویا ہمارے باپ دادے نیلے جاہل اور بے وقوفی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سیویت خمر کرتے رہے خلاصہ کی جب کافر آگے آ کے نبی پاک نے گل کی کافر کہنے لگے کیسی عجیب گل ہے ایڈے وڈے جہان کا انتظام ایک خدا دے سبر کیں ہو سکتا ہے باقی چھوٹے محکمے کی چلن گے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہون گے تو چلا گے رب وا پورا اتلا جہان وڈے موٹے کما کا جہان تو سنبھال سکتا چلا سکتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کف نہیں سنبھال سکتا یہ واسطے سانو وکرے وکرے خدا بنا پینے ایک خدا ایک کام نہیں سنبھال سکتا ایک خدا ایک کام نہیں سنبھال سکتا محتاج مخلوق دی مخلوق دی محتاج رب ثابت کر دیتی مال اللہ یہ ہوئی انہوں شرک کا سبب سی یہ ہوئی شرک سی الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہے ڈاکٹر وسیلہ ضرور ہے نبی وسیلہ ضرور ہے ولی وسیلہ ضرور ہے مگر خدا اس وسیلے بناؤ یہاں کا محتاج نہیں حکمت نال سانو یہاں کا محتاج رکھا جی چاہتا یہاں تو بغیر سارا کم چلا لینا یہ محل حکمت ہے محتاجی نہیں جدو یہ عقیدہ رکھے گا پھر مدد منگ رب بھی پار گاوت سمجھ مدد پہ منگنا ہے اگر تعظیم کرے گا اگر عزت کرے گا اگر بکرا دے گا بکرا دے گا تو پھر مطلب یہ ہوئی ہے نبی دی بار کالج نظرانہ کا پیش کر رہے ہیں وسیلا سمجھ گئے خدا نہیں سمجھ آئی کیوں یہ رب کا محتاج سمجھ آئی رب یہ محتاج نہیں سمجھ آئی لہذا ہر شرف تو پاپ ہے جی تیس پاپ پر خاطر نبی دی خاطر صدقہ کرے گا قربانی کرے گا کوئی بھی رب کی عبادت کرے گا عبادت رب کی شمار ہونا تیرے کھاتے جائے گا دکھ سمجھ آپ نہ آئے گزرے بگلے کسور اپنی سوچ مجھے گجرے بگلے دن بھی چلے دھد گجر کا داتا انتہائی جاہل اور منحوس ہوئے گا اس نے دین سمجھا نہ دنیا سمجھا اکڑ ہی پارے جڑا کے دوے برابر یہ بھی بت کی طرف جا رہا ہے وہ بھی بت کی طرف بہت جا رہا ہے اتنا سمجھ یہ کس نیت نال پہ کرنا یہ سمجھ کے جا رہا ہے بدھ لائسنس نو نہیں پلا داتا دے آئے نے مہمان داتا دے مہمان جڑے نے وہ ہیں رب کے مہمان کیوں کیونکہ اس واسطے داتا آ کے سونے میں بندے کی خدمت واسطے میرا کوئی اپنا ہے چلے گئے مہمان آ رہے ہیں ہوں اس رات دے دل چ پائے خیال ایک جا اللہ دے داتا دے وسیلے بیٹھے رب پرو جا لے جائے انہوں پلا سچی دسیا جی دیکھا جی کسی گجر بانڈا کے کی قبر پی دا مشرق مسرے بے مقبول سن وہ لے جاتے سن بکرا سما کر کے کون جان کے بوتل بلا کلو پہ سمجھ نہیں لگی اچھا، ہوں مہمان وہ سن اللہ دے بندے اللہ دے بندیاں دی کیتی خدمت مہمان نوازی او دا ملیا اجر و ثواب اللہ دا وعدہ ہے اس واعدے لیا ثواب توجہ ہوں سواب لے کے جی انہیں سمجھا دادا میں بھی رب کا محتاج ہوں تھی رب کا محتاج رب بے میرے لیکن اتنا ضرور ہے دادا میرے عمل سے میرے ہاتھ ہوتے تیرے ہاتھ ہوتے سونے میں نہ بڑے گنا کی پہلے تیرے ہاتھوں اللہ تعالی دی بارگاہ کے اندر جڑی دعا اٹھنی ہے وہ دی قبولیت ہو رے میں گنہگار دی قبولیت ہن میں آیا وا ہاں، تیرے پرونے رب دے پرونے نے تیرے وسیلے نال نے میں انہاں نوں کھوایا پیایا وے میں انہاں دی خدمت کیتی رب راضی ہوئے تو بھی راضی ہوئے رب بھی راضی ہو جائے جی پتر پتر والدین سواوے رب بھی راضی ہوتا ہے والدین بھی راضی ہوتے ہیں والدین رشتے دار بھی راضی ہو رہے ہیں سونے تو راضی ہو کے ہاتھ اٹھا توجہ جڑا رب دینا وہ لیکن میں رب بڑا ہی مہربان جب میں سواب دے گا میرے کھاتے میں بھی لکھ چلے گا تیری بات تیرے کھاتے میں بھی لکھ چلے گا جب تیرے کھاتے میں بھی کھینچنا ہے تیرا درجہ اچا ہونا تش ہو رہی اپنا درجہ اچا دیکھ کے رب نو گا یا مولا کریم کرم تیرے ہاتھ چڑ گئے سڈیا کئی مشکل حل ہو اور سجنا جدو بت لے جانا گئے رب سونے کا مددگار جب یہ لے آدھا رب کا مددگار میں مسکیم کا مددگار فرق ہے یار اندر نہ ویک صرف جانور ویک لینا یہ بھی نہ ویک سمجھو ٹھیک ہے اگر کوئی داتا ہجمیری کو سمجھے یہ رب کا مددگار ہے تو پھر دودھ لے چلے تو مشرق نہیں لے چلے تا بھی مشرق جی سمجھے یہ میرا مددگار ہے رب کا نہیں میری مدد نے کہڑی کرنی یہ اللہ کی بارگاہ فریاد ہی کرنی انہیں دعا کرنی اللہ تعالی کی دعا دے سن کے میرے کام سوار دے گا بندے دا موتا بندے دا مددگار سمجھیا مشرق نے خدا دا مددگار سمجھیا حوالہ ایک تے سامنے ہوئے رکھے تفسیر عثمانی کا دوسرا حوالہ اسماعیل دہلوی صاحب کی تقویت المان کتاب جڑی لکھی ہی اس کے مقصد واسطے نہیں سی لوگوں صحیح توحید لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ شفاعت جڑی ہے نا شفاعت مشرکانہ تے مومنانہ یعنی ایک یعنی مسلمانہ والی شفاعت ایک یعنی مشرکان والی ان دوواں دا فرق کی فرق یہ ہے مسلمان سفارشی بناوندا ہے نبیاں ولیاں نو یہ سمجھ کے کہ مرضی اودی ہونی ہے کہ ظاہر اتھوں ہونی ہے جیشرک شفاق سمجھتے سنتے سنشتے سارے فارسی بنتے پہ مطلب سی سن مرضی ہٹو گی کسی پاوے آئی کیونکہ وہ جگ چلتا جو نہیں ایڈا لواں اخیر وہ مجبوری منڈنی پی وہ سمجھتے ہیں مجبوری دنیا نہیں بھج گیا کی کرا گا پوری مان لس گل پھر اتے آ گئی مشرق سمجھ ربا محتاج جائے جب یہ رب اگے خلور آخر گے گیا جو کچھ منگتے ہیں تے رب ٹال سکے گئی مرضی شفاعت سفارشی بنا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی مرضی گی یہاں کچھ دینا جب مرضی ہوئی تو کچھ نہیں لب تا کر کے نبیاں نفسی نفسی پکار نہیں لفظ مومنا پہ دستے مومن رب دا محتاج نہیں سمجھتے رب کا مددگار سمجھتے اللہ چلو کتاب کا نام سو المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام چھویں دن ساری باہر سے ہوئی عرب والے اسلام تو پہلے کس ہے کو ساری تاریخوں کے جان دیں اللہ کی مدد کر اللہ بھی یا اللہ نو آتا کام کرو پوتر کی کہہ رب نے مدد کرو سچی دسیا جی ایمان لال مسلمان کدی تسنگ کدی آخ کدی تسان داتا نو آخیا یا داتا اور رب کی مدد کر کو ساڈا کام کر دے کبھی آخیا جی کی آخر جی قسم ازاد کی جی قبضہ قدرت میری جان ہے کسی مسلمان کے دل و خیال بھی اس گل کا نہیں گزر ایڈا خلی لکی کا رکھے وہ یہ سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کام وہ نہیں کرنا کرنے والا وہی ہے تدبیر ساری مرشد نے جس سپرب کی سہولت وہ حکمت کا نظام ہے مرشد نہ بھی ہوتا وہ مینو جنہ بلی بنا بنا سکتا سا لیکن اس ذات نے اسی طرح نظام چلایا ہے تو حکمت نے کہا تو سب میرا مرشد سے بنایا مینو فیض اتو پہ ملتا ہے تو میں آخا مرشد آ فیض دے تو یہ مطلب یہ ہوئی ہے وہ لے کے دے تیرا محتاج نہیں تو تا محتاج ہے لیکن فرق دے آخر ہے تیرے ہاتھ ہو تقریر ہو نہ کوئی میں لکھ پہلو ہوا وہ ساڈے پتیاں وہ آزاد ہے لین یہ محتاج وہ دے کے بھی سارا کچھ سارا کچھ دے کے پھر یہ تو پورا بے پرواہ ہے یہ ہر گھر کر کے مسلمان کے ذہن توجہ اگر کسی وقت بہت پاک کا تصور آئے تو منگ رہا ہوئے ادھر رب والا ذہن چ نہ ہوئے جی ہوئی کھڑا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو اس پاک کا ہو رہی ہو فرمائی تخلیق بھی ہو ہے تدبیر بھی ہو ہے پہلی تدبیر بھی ہو ہے دوسری بھی ہو ہے فرق اتنا حکمت نال تینو دوسری عطا کی ہے جویں والدین نو عطا کیتی حق نو عطا کیتی لیکن اینا ہے اینا ہے اللہ دیا پتیا حاکم اپنے نو اگر دے کا محتاج رب اگر مخلوق نو تدبیر روپیے مخلوق روحتاج نارائن کا مکان چیٹ اصل گل ہے کہ نقطہ سمجھانا میں اگلے دن پڑھیا مسلوی رومی ہاں، ہاں، ہاں۔ وہی میں وہی رومی سرکار جنہ کے بارے اقبال فرما علاج آتش رومی کہ سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کہ سوز بادشاہ پہلو کی کرنے سن کبے پاسو پہلوانوں بٹھا سن دل والا پاسا تگڑا رہے سجے پاسو آلما کے حکیم آکم آلما کے لکھن والوں بٹھا سن سجے ہاتھ لکھیا جا علم و حکمت ادھر آئے سامنے اپنے اللہ دے فکیر اللہ والے دادا ورگیا بٹھا سن کیوں آ کے یہ ہوں گے شیشے مومن میرا مومن مومن مومن کا شیشہ ہے اللہ یہ شیشہ نے تو میں مومن دے جدو سامنے آنے ہو سڈے سے اپنی حقیقت کھل جاتی ہے کدے نہ چھوڑ دیتا کامل پیری کمل جن ہو نقش نگار بیل بےٹیاں بنا بڑے مشہور سن مقابلہ ہو گیا کسی ہور ملک کے کے لوگوں دونوں جلو کٹھے ہوئے دوسرے ملک والے اپنا فن وکھاؤ کی خاطر دیوار نقش و نگار پاؤنے شروع کر دیتے اپنی دیوار چمکانی شروع کر دیوار سر گرو سامنے آمنے سامنے دیوار ادھر بھی پردہ لٹکیا ادھر بھی پردا لٹکیا یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ صرف دیوار چمکا رہے ہیں چین والے وہ نقش نے وہ نقش بوٹے پہ نے دونوں کے ہٹائے گئے سامنے جو دیوار سن دوسرے ملک والا جیڑا کچھ نقش پایا سی وہ سارا دوسرے پاس اصل نال بھی بہتا چمکن لگ پیا بہادری وہ جیت گیا اور فرماند نے اللہ والے شہب صاحب ہی فرماند نے جلیا اور دوسری دنیا نقش نقش پاؤنی رہتی ہے اللہ والے اپنے کن دیوار چمکا رہتے ہیں سارا تو تبای جت جانے جو کچھ ادھر دستا ہے وہ کسی پلس ای ساری گلو ہاں؟ ہاں؟ بھائی میں گل جناب کے سامنے کرتا کتاب گل سونے لگا بڑی تھی آم سنیا ہونا بڑی اسرائیل نے بچے کی پوجا کی آ تفسیر میرے کو تفسیر بغوی امام بغوی بھی کارکس ہوئے نے پانچ سو سولہ ہجری میں آپ کی وفات ہے پانچ سو سولہ ہجری میں یہ اہی نے جنہوں نے مساوی لکھی ہے جس کے اتنے مشکات لکھی ہے مساوی کے مسلم بہت امام بغل یہاں لکھا ہے بڑی اسرائی کو اچھے کو جا کے نکالتے سن وہ اللہ کی وحدانیت شک ہونا نہیں کیتا ان چاہے سن تعظیم کیتی بچے کی تقرر اللہ دے نیڑے پہ اٹھے ہوں جی مشرق نہیں بنے روحل مانی والے اسی گل تفصیل روحل مانی میں نقل کیا میں پڑھ کے حقا پکا میں کیا افسوس دیا سارے تو داتا ل جانے فتوا پک جانا اتے بچے کی پوجا بھی مشرق نہیں بنے یار کچھ تو کرنا چاہیے ایمان بار اجعل لنا الہن کما لہم آلہا کہنے لگے ہمارے لیے خدا بنا معبود بنا جس طرح ان کا ہے اسی آیت کے ساتھ یار دیکھو الہدا لفظ میں بولتے ہیں تو امام لوگ کا لکھنے نہیں کرنا لگے مشرق نہیں ہو بنا یار اتنے خالی دھد لے جان گجر کا کھ نہیں رہتا توجہ نہیں جی گجر ساری کڈ منہ سارے گئے مطلب یہ مطلب نہیں سنیا کا دھد گارا نہیں ان شاء اللہ پیو جنیا بالٹیاں کے پی جی شرک ہوا تو میں کنا دا نے گ شرک کول ہی کلندر اقبال فرما ہے ارے ہاتھ ہے ¡Gracias! گل وہی ہے ہاتھ اللہ کا کہہ سار بھی کہہ سال کر سب کچھ کہہ رہا ہے لیکن کیوں شک نہیں ہو رہا وہ سمجھتا ہے جی وہ شان ہے ہاتھ چاہر ہوئے تو وہ محتاج نہیں یہ ہاتھوں کا محتاج ہے انہوں کا یہ مکالا سے مشرقہ کا وہ سمجھتے سن وہ تدبیر جان کے کچھ نہ کچھ آ کے انہوں نے لوڑ ہے اتنا سونے کے فضل نال نہ کے جوڑے پاک کا سب کا ہر ہے ایک ذرہ برابر بھی اس رات کو کسی نبی کی ضرورت نہیں کسی ولی کی ضرورت نہیں سید الفیات کی ضرورت نہیں آج اگر کسی حکمت کے تحت ان کو وسائل بنا دے تو یہ اور بات ہے وہ حکمت کے تحت وسائل سمجھنا ایمان ہے اور ضرورت کے تحت وسائل سمجھنا فرمائی لفظہ بے کار کرے دو لفظ یاد رکھ سارا کچھ سوا سر ساتھ لیتے گند کی حکمت کے تحت وسیلہ سمجھنا یہ ایمان ہے اور ضرورت کے تحت وسیلہ سمجھنا یہ تو اتنے بکرا کھڑا ہوتے میرے اگے تو وہ بھی سر لے گا ٹھیک ہے گزرا کرا ماں باپ خوش ہوئے وہ بکرے کو کلا دیں گے سبق سنا شروع کر دیں گے جس بکرے نے اک کے سر ہلا انہیں آخر ہاں میری ہاں، ہاں، یاد ہو گیا گل مشہور ہو گئی میں شروع امام بخش کا بکرا تو امام خوش کا بکرا بھی اتنے کھلوتا ہوا وہ آ کے چیز موضوع تیرا تمام ہوا سالت حکمت کے تحت نبی ولی فرشتے کو وسیلہ سمجھنا یہ ایمان ہے توفید ہے سمجھنے لگے توجہ ہے ضرورت کے تحت وسیلہ بنا یعنی کی مطلب کہ سمجھنا رب نو ضرورت ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کی حکمت کے تحت یہ میرا وسیلہ بنا ہے یہ نہیں تو یہ آتے ہیں تبسل یہ سمجھنا کہ یہ اس ذات کی ضرورت تھی تو ضرورت کے تحت اس نے وسیلہ بنایا ہے یہ شرک ہے اس کو اشراق کہتے ہیں تبسل اور اشراق میں یہ بھی باقی لکھنے والوں نے جو لکھ لیا وہ ان کی اپنی مرضی ہے بلکہ اتنے تو میں ایک اور حوالہ بھی دے دیا تفصیل پیدا ہوئی ہے چاچی پڑیا ہے مولوی صرف نے اجینڈا کے حوالے اتنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جی انہوں نے شرکمی سے کسی پتھر بنا لیتے سن آلے دوالے گھومنڈا پہ سن انہوں نے نام رکھتے سن تمبار یا تمبار جو آلے دوالے گھومنڈا پہ مشرق شرک انہوں نے کیا میں آخر جان کمال یہ قول بھی آ گیا ایڈے باقی سننی مدد منگنا نہیں کیا گیا اگر حقیقت چاہیقت برتن کسی کے قل آنے سے دین نہیں بدل سکتا دین ایک حقیقت ہے کال جن مرضی آتے رہے دین ایک حقیقت ہے جو میں سمجھا تھوڑے پاس کا سب کا یہ دین ہے اگر اس اس پلیے اس ضابطے کو مد نظر رکھو گے اس تناظر دیکھو گے ان شاء اللہ توحید اور صرف ہر جگہ سے سمجھ لیا جائے گا آیات تا کر کے مشرقی سمجھتے سن شفیع غالب ڈاڈا سفارشی ڈاڈا کیوں جدو رب نو یہ لوڑ آ یہ آپ ڈر تو مسلمان ڈاڈا نہیں سمجھ رہے مسکین سفارشی سمجھ رہے میرے سید لمبیا بھی ہوگی نا انہیں بھی بارگاہ رب سجدہ کر کر کے رو رو کے قیامت نو آخر مولا کے نہ دیکھنا شفیع غالب نہیں شفیع غالب مشرقوں کا عقیدہ ہے شفیع مغلوب مقہور ہر طرح مجبور صرف اللہ کے دیتے اختیار نال مختار میرے خیال سے جو سمجھا چاہتے سو دن میرا جلسہ ہونا وہ موضوع ہونا ہے اس نے یوسفی اور اس نے محمدی کا تقابل یہ خصوصاً اگلے فرمائش میں موضوع ہے سب طریقے ہو رہا ہے سندر اتنے ڈاکٹر سیدر صاحب کو چنی ہونا ہے چنی امر سے بنی اٹھاری اٹھاری وہ کہڑے طریقے ہونا وائی